نب اور آمان والوں کو لاناؤں کے مشرقوں کی بخشش چاہیں اگرچہ وہ رشتہ دار ہوں جبکہ انہیں کھل چکا کہ وہ دو زخی ہے